جدید بستانی نہیں کرتے حضور داتا علی حجویری ستھا رنج کر دیتا بھائی نامراد شیطانا تو کی کرن دے سوال یہ ہے بہت پہلو بہنے پوچھا کی بیٹا جی ایک ماشاء اللہ لندن میں تعلیم حاصل تیسرا تیسرا آج کی بس وہ الیکشن پہ کھلوتے ہیں تھوڑے جی ووٹا تو آ گئے افسوس بڑا لگ گیا یار پتا نہیں پہ آپ لانتی جال کرتی بیٹھا ہے M M P N A کوئی جناب جی پیر چکر ہونا سردار میں میں پھر کہ ہو ہو گلے جو گئے بغیر بےمان سور جو بن گیا وہ قدم اج گیا پیر نہ لگے سور مکے لگے بیٹھے وہ سورو تیرے دربار والے وہ سن کہ بادشاہ انہوں دے دے در غلام سن سن سے وہ نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ تو انگریز سپاہی بن بن کے دے دے قدر میں پائی میرا پیو پیچھے رہ گیا سچی جاندے نے کہ نہیں بے شک سپاہی انگریز دا اوتھے بادشاہ غلام سن سن نہیں اب میں دوست دوست میرے اپنا کی دا پوترا آیا سیدنا شاہ صاحب وہ سن سنا رہا نے کہ میرے دادا جی کی بلا کول رئیس غازی آیا جن نے ساد کا بعد بھونگ والی مسجد پائی ہے بڑی مشہور مسجد ہے دنیا انہوں ویکھنا دی بڑا رئیس سی وہ آیا ساڈے مرشد پاک رام اللہ علیہ دو چار دن رہا تے کہن لگا حضور میں نو اجازت دیو میں جناب کی مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں آپ کی مسجد سیدھی سادی سبحان اللہ آپ فرمان لگے کہ میں خیر کا پتر نہیں بناونی اللہ میں جو سونی مسجد بناوا پھر لوگ یہ مطلب ہے مسجد سیر کرا آنگے میں اللہ کا گھر بنانا میں سیر گاہ نہیں بنا جی میں فیصل مسجد نہیں ساری جی فوٹو جناب جی, جی، ماں کرنا کوئی خدا کا لانتی خدا کا بچے تے میں کہ ایویں دی اجازت نہیں المسجد پڑھو ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂ ਨਾ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਸੇ ਕਬੂਲ ਇਤਨਾ ਫਿਕਰ ਦੀਨ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋ ਨਵਾਬ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦੇ ਐਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ سڑ سڑ کے اقبال ویکنا میں کہ کہ سانو کی کی جی اقبال اقبال تو اللہ کر گیا مہربانیاں او سنو میں میں میں ہے ہے زاغوں کے کے تصرف عقابوں نشے وہ نے دنیا صاحب زادہ کہ میں آنا زاغوں کے تصرف میں بقابوں کے نشے میں اگر پیو دے بال سن پتر اگوں کان کان ٹٹی کا تلاش مردار لبدا کتنے پہ باز کیوں مردار لبے انہیں تو پرواز کرنی اچھی زندہ لبے گا کیا مطلب کہ جڑا دربار والا سی وہ حی اللہ یموت اللہ تعالی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس ذات پاک دا متلاشی سی یہ مردار دا کام آمد راغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشے میں یاد رکھنا میری گل فقیر دنیا دار دا نہ متلاشی ہوں نہ طالب ہوں ہوں تو مجبوری نال رکھنا پہنتا دنیا دار کس وجہ نال بھی چلو یہ کسی پاسوں دین لے لو اگر یہ غرض نہ ہوئے تو قسم خدا دی فقیر دنیا دار ہاتھ نہ ملا لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت نو فرمایا اپنا سیدہ عائشہ پاک نو مالدار دی فرمایا سنگت نے بیٹھی یعنی مالدار عورتوں دی سنگت مرد اتنے آنے سنگت مالدار عورتوں دی سنگت نہ بیٹھی نہیں تو اللہ دی نعمت نو حقیر سمجھیں گی اور باقی جب بندہ دنیا دا بیٹھے گا اسے نفس آکھے گا یار ہیں دے تے ٹھیک کرا میں رب دا یار اساں دے ایویں پیچھے رہ گئے ہیں اخیر تو رب ناشکرا بنے گا رحمت دور ہوے گا اللہ تعالی دیو مارو مجھے سمجھ آئی کہ حضوری کچھ دن پہلے لگاؤں کی جس طرح بھی جگہ ہے یا سنیا میرے سامنے انہیں آخیا جی ساڑھے چھ فٹ لما میں کافر جی نے بنایا آخے گا کافر وہ خورا خراس کا خورا ہے شیتان کا خرا ہے کسی بلان کا رسول اکرم کا پیر آخر ساڑھے چھ فٹ لما کتے بلان بلا پیر ہونا کہ نبی ہے ساڈے نبی مبارک درمیان ہے پیر ساڑھے چھ فٹ لما ہو گیا ادھر پترو ایڈا چوڑا چھ فٹ لما ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਬਰਕਤ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਦੱਲੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲੰਡਾ ਉਸਲਾਮੀ ਔਰ ਉਸਲੇ ਸਾਵੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਨਕਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਸ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ انہیں پھر اس اس اس پرچے دے نے کٹیا ہو ہو ہو گیا گیا گیا ہاں, ہاں، گرفتار تے تے میں میں میں میں اور مفتی طیب صاحب سرایا والے او لے اگے اگے اگے سن سن نا کام وچ تصدیق کرنے جدو کہ افسوس ہے یار تساں کی مفتی لوگ جو تساں کفر کیتی کھڑے تساں دے رسول اکرم دی توفی بے عزتی کر دتی ہے ڈی وڈی ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਵਜ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਬੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ بچی نہ ملا کوئی نہیں ایسے بڑے آنگے جی، جی۔ کی پی کرنا جی سونی گلا کرانا ہاں۔ ਉਹ ਦੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ ਚਕਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਸੈਦ ਮਰਾਤਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਖਿਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂ ਕੁੱਟੀ ਚੰਗੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਆਪ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ اسی منن تیار ہاں رسول اکرم لا گئے حضور سرکار دا پیر شریف ایڈا ہو ہے ہے اس لانتی نو گیا گیا چپ وٹنی گئی بھی کام خراب سارے مننا یار واقعی بڑی وی گستاخی ہو گئی یہ ہو ہے وہ پھر جا کے انہیں پاسا پرتیا بھی یہ کام خراب ہے ہوں جی یہ شبی رخ بدل میں آخیا جی یہ شبی ہے حضور نہیں آیا حضور نے پیر نہیں لا گل سمجھا جی جی شبی میں کو لانتی دا پوترا مڑ شبی دی جے گل کرنا ہے تے تے ہر گھر دے اوتوں لگا کھڑا ہے وہ یار جھنڈیاں دے لگا ہے کوئی سینے تلائی پھردا ہے کوئی کچھ کیتی پھردا ہے کوئی تیرے جو بنایا اونے نال وی سونے نے جے شبی دی گل ہے تے پھر اے میں تو مڑ رکھا دا بنائی پھرنا حضور دا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں، ہاں۔ کیا بات ہے او ہر گھر دے اوتوں ہے ਫੇਰ ਉਹ ਖੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਕੰਜਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀ ਚਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੱਲੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ 12 ਰਬੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਤੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ آخو تج جلوس جلوس اپنا اس اس شامل کیوں نہیں ہویا آخیا میں میں میں ہور بھی بھی بھی بتھیرے کام کر کر سکنا اچھا۔ اشارہ جڑا کراچی پہلو اتنے شام نو پھر انہیں ڈرامہ رچا لیا پھر انہوں میڈیا پہلا چکیا ہاتو بس میڈیا انہیں چکیا ہے جی میں چکن کا حق کیونکہ انہوں نے پتا سی جھوٹ کفرے پھیلاؤ ہاں. دنیا ایمان ختم جیڑا سچا واقعہ سی یار سڑیا تے سنی جی۔ ایس دس محرم دا کا ڈوگرا سرفراز تو ساڈے پنڈی بھی آیا ہے جی۔ محمد سرفراز صاحب میرا دوست ہے میں فون تو کر کے مطلب اساں اوتھے گئے ہاں سارا کچھ ثبوت سب سچا واقعہ جی۔ ٹی وی والے آخیا اخبار والے آخیا یار دو یعنی مطلب سچیا خبر جھوٹ آستے سان لگے سچنا جی، جی، جی، بابی سنی دا سی نا شیعہ سنی دا ہویا اچھا۔ ایس دس محرم نو ہے جی ہوں گزری ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜਲਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਫਿਰੂ ਭਾਈ ਫਿਰੂ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਵੇ ਮਸਲਾ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਆ ਸੜਿਆ ਸੁੰਨੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਪਰ ਸੜਿਆ ਉਸੇ ਪਿੰਡੇ ਜੀ تے مجال اینو خود بریلوی ملا نسن کڈن ڈے جی حضرت جی کیونکہ برادری نال غصہ ہو جانا ہاں۔ ہو جانا سی شیعہ برادری کیونکہ اج کل برائلر ملا جڑے نے سارے برادری بنے گلے نا ہاں، متفق ہوئے گلے نا حکومت جی وہ سب پاسے کو دلے بنے گلے کہ شرف میں ناچیز میں ملیا کہ میں نو سنگی میرے آکھیا ہوئے ایس طرح استاد جی اتھے واقعہ ہو گیا ہے اصا خود پنڈ چ ہو کے آیا ہاں، میں میں سویرے سویرے جناب میرے جان دا سن کے تے کوئی کوئی کوئی ادھروں ادھروں ادھروں جناب اتنے چنگا ہجوم لگ گیا تے خیر اتنے کہانی لمبی جو نو میں بھر کے لیا وہ ساری گفتگو بھر کے میں میں جناب جناب فون کھڑکائے مکہ شریف دبئی مدینہ برطانیہ جتھے بھی کوئی بیٹھا سی نا نا سمجھ عربی فارسی اردو موبائل بھیج دیتے میسج میسج آیا ہر جگہ ہلو وہ دادی طرف بڑے خان کا ڈوگرا نام خان کا برائلر نے عبد کو آیا سی تو نقل حضرت صاحب انہاں نام جمعے نہیں گل کیتی وے ویکھو اے شان صدیق اکبر ویکھو ویکھو ویکھو شان شان فاروق اعظم حضور دے یاراں دا ویکھو شیعہ کھڑیا پیا پی سنی بچیا پیا یار اینی گل کرن نال ماس پورا ہو جانا جی، جی۔ ہائے ہائے جیدے جلسے دے وچ نعرے وجن سنیوں کا کا قادری قادری عیسائیوں پادری طاہر القادری خوشی والے گلا رون <laughs> تو کوئی گل نہیں سی ڈی مل جانی اس پروگرام یہ جس علاقے تے الیکشن لڑیا ہے نا اس علاقے تے میری مسجد اوتھے دے راجپوت وہ خود مطلب ہے ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਬੰਦੇ ਕੀ 50 ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਉਸਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਂ ਨਿਸ਼ਾਤ ਕਲੋਨੀ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੌਜੂ ਸਮੇਂ ਨੇ بھی والا جب اللہ اللہ کر رہے ہو سمجھ ہاں یار بہت اچھا کیا جی میں کسی آخیا بھی یہ آیا میں آخیا یار اخبار میں اچھا، اچھا۔ ہاں، فون کی بڑے کم نے جی جی ماشاء ماشاء اللہ اللہ صاحب جی، نہ ہے نا نشان لگے جو جو صاحب گئے باقی ہے جی،